اہل قتال کے حقوق غیر اہل قتال کے حقوق بیان کرنے کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اہل قتال جن پر تلوار اٹھانا جائز ہے ان پر بھی دست درازی کا غیر محدود حق حاصل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بھی کچھ حدود ہیں جن کی پابندی ضروری ہے یہ حدود ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں نمبر ون غفلت میں حملہ کرنے سے احتراز اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ راتوں کو اور خصوصاً آخر شب میں جبکہ لوگ بے خبر سوتے ہوتے اچانک جا پڑتے تھے رسول اللہ نے اس عادت کو بند کر دیا اور قاعدہ مقرر کیا کہ صبح سے پہلے کسی دشمن پر حملہ نہ کیا جائے انس بن مالک غزوہ خیبر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آ حضور جب کسی قوم پر رات کے وقت پہنچتے تو جب تک صبح نہ ہو جاتی حملہ نہ کرتے تھے نمبر ٹو آگ میں جلانے کی ممانعت عرب اور غیر عرب شدت انتقام میں دشمن کو زندہ جلا دیا کرتے تھے رسول اللہ نے اس ویشیانہ حرکت کو بھی ممنوع قرار دیا حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے پیدا کرنے والے کے اور کسی کو سزاوار نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ہم لوگوں کو لڑائی پر جانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اگر فلاں دو آدمی تم کو ملیں تو ان کو جلا دینا مگر جب ہم روانہ ہونے لگے تو بلا کر فرمایا میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو جلا دینا مگر آگ کا عذاب سوائے خدا کے کوئی نہیں دے سکتا اس لیے اگر تم انہیں پاؤ تو بس قتل کر دینا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زنادقہ کو آگ کا عذاب دیا تھا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ نے انہیں روکا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم بیان کیا کہ آگ اللہ کا عذاب ہے اس سے بندوں کو عذاب نہ دو نمبر تھری قتل صبر کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کو باندھ کر قتل کرنے اور تکلیفیں دے دے کر مارنے کی بھی ممانعت فرمائی عبید بن یالہ کا بیان ہے کہ ہم عبد الرحمن بن خالد کے ساتھ جنگ پر گئے تھے ایک موقع پر ان کے پاس لشکر آدھا میں سے چار گبر پکڑے ہوئے آئے اور انہوں نے حکم دیا کہ انہیں باندھ کر قتل کیا جائے اس کی اطلاع جب حضرت ابو ایوب انصاری کو ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے قتل صبر یعنی باندھ کر مارنے سے منع فرمایا خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں اس کو اس طرح باندھ کر نہ مارتا اس کی خبر جب عبد الرحمن بن خالد کو پہنچی تو انہوں نے چار غلام آزاد کر دیے یعنی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا پوائنٹ نمبر فور لوٹ مار کی ممانعت جنگ خیبر میں صلح ہو جانے کے بعد جب اسلامی فوج کے بعد نئے رنگروٹ بے قابو ہو گئے اور انہوں نے غارت گری شروع کر دی تو یہودیوں کا سردار رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اور کرخت لہجے میں آپ کو خطاب کر کے بولا اے محمد کیا تم کو زیبا ہے کہ ہمارے گدھوں کو ذبح کرو ہمارے پھل کھا جاؤ اور ہماری عورتوں کو مارو اس پر رسول اللہ نے فوراً ابن عوف کو حکم دیا کہ لشکر میں اجتمعو اجتمع کی منادی کر دیں یعنی نماز کے لیے جمع ہو جائیں کی منادی کر دیں جب تمام اہل لشکر جمع ہو گئے تو حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا تم میں کا کوئی شخص تخت غرور پر بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے سوائے ان چیزوں کے جو قرآن میں حرام کی گئی ہیں کوئی اور چیز حرام نہیں کی خدا کی قسم میں جو کچھ تم کو نصیحت کرتا ہوں اور جو امر و نہیں کے احکام دیتا ہوں وہ بھی قرآن کی طرح یا اس سے زیادہ ہیں اللہ نے تمہارے لیے یہ جائز نہیں کیا ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھا جاؤ حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں دے چکے ایک دفعہ سفر جہاد میں اہل لشکر نے کچھ بکریاں لوٹ لیں اور ان کا گوشت پکا کر کھانا چاہا حضور نے خبر ہونے کے بعد آ کر دیگچیاں الٹ دیں اور فرمایا لوٹ کھسوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے عبداللہ بن یزید روایت کرتے ہیں کہ آ حضور نے لوٹے ہوئے مال کو حرام قرار دیا لوٹ کے مال سے مراد وہ مال ہے جو دشمن کے ملک میں پیش قدمی کرتے ہوئے عام باشندوں سے چھین لیا جائے اس کے علاوہ اس مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں جو باقاعدہ تقسیم سے پہلے لیا جائے اگر راستے میں دودھ دینے والے جانور مل جائیں تو ان کا دودھ دو کر پینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تا وقت ہے کہ ان کے مالکوں سے اجازت نہ لے لی جائے شدید ضرورت کی حالت میں صرف اتنی اجازت ہے کہ با آواز بلند تین مرتبہ پکار دو تاکہ اگر کوئی مالک ہو تو آ جائے اور جب کوئی نہ آئے تو پی لو پوائنٹ نمبر فائیو تباہ کاری کی ممانعت افواج کی پیش قدمی کے وقت فصلوں کو خراب کرنا کھیتوں کو تباہ کرنا بستیوں میں قتل عام اور آتش زنی کرنا جنگ کے معمولات میں سے ہے مگر اسلام اس کو فساد سے تعبیر کرتا ہے اور سختی کے ساتھ ناجائز قرار دیتا ہے قرآن مجید میں آیا ہے ترجمہ سورہ بقرہ جب وہ حاکم بنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور فصلوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کرے مگر اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے شام اور عراق کی طرف فوجیں بھیجتے وقت جو ہدایات دی تھیں ان میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بستیوں کو ویران نہ کرنا اور فصلوں کو خراب نہ کرنا اس میں شک نہیں کہ اگر جنگی ضروریات کا تقاضا ہو تو درختوں کو کاٹنے اور جلا کر میدان صاف کر دینے کی اجازت ہے جیسا کہ بنی نظیر کے محاصرے میں کیا گیا لیکن محض تقریب کی نیت سے ایسا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے مخالفین نے غزوہ بنی نظیر کے واقعہ کو اس الزام کے ثبوت میں پیش کیا ہے کہ اسلام جنگ میں غارتگری کو جائز رکھتا ہے خود ہمارے محدثین میں سے بھی بعض نے اس کو اس کے جواز کی دلیل سمجھا ہے مگر واقعات کی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی نظیر کی کھجوروں کو کاٹنا اور جلانا محض جنگی ضروریات پر مبنی تھا دشمن کو نقصان پہنچانا یا اس سے انتقام لینا ہرگز مقصود نہ تھا اول تو جو درخت کاٹے گئے تھے وہ قرآن تصریح کے مطابق ایک خاص قسم کی کھجور کے تھے جن کو لینا کہتے ہیں ما قطعتم تم لینتن تن او ترک تموہا سورہ حشر اور سہیل کا بیان ہے کہ بنی نظیر اس کھجور کو غذا کے کام میں نہ لاتے تھے بلکہ اجوا اور برنی کو استعمال کرتے تھے علامہ ابن حجر کہتے ہیں سہیلی خاص طور پر لینا کا ذکر کیے جانے سے یہ اشارہ نکالتا ہے کہ دشمن کے درختوں میں سے صرف انہی کو کاٹنا جائز ہے جو غذا کے کام میں نہ آتے ہوں کیونکہ بنی نظیر اجوا اور بنی کو کھایا کرتے تھے لینا کو نہیں کھاتے تھے پھر واقعے کی نوعیت بھی وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے عام راویوں نے یہ دیکھ کر کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محاصرے میں موجود تھے اور آپ کی موجودگی میں فوجوں نے درخت کاٹے اور جلائے تھے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ یہ کام آپ ہی کے حکم یا اجازت سے کیا گیا لیکن ابن عباس نے صاف تصریح کی ہے کہ مسلمانوں نے محاصرے کی ضروریات سے کاٹنا اور جلانا شروع کر دیا تھا پھر ان کو خیال آیا کہ معلوم نہیں اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے چنانچہ انہوں نے جا کر رسول اللہ سے استفسار کیا اور اس پر یہ آیت اتری کہ لینا کے درختوں میں سے جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑ دیا سب اللہ ہی کے اذن سے تھا جابر نے بھی یہی روایت کی ہے کہ درخت کاٹنے کے بعد لوگ رسول اللہ کی خدمت میں پوچھتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے جو کچھ کاٹ دیا یا چھوڑ دیا ہے اس کا کوئی گناہ تو ہم پر نہیں ہے اس پر یہ آیت اتری مجاہد نے اس قول کی تائید کرتے ہوئے آیت مذکورہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ بعض مہاجرین درختوں کو کاٹنے لگے تھے اور بعض نے ان کو چھوڑ دیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے دونوں کے فعل کو درست قرار دیا اس تفسیر کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میں سے جنہوں نے محاصرے کو مؤثر بنانے کی نیت سے لینا کے درخت کاٹے وہ بھی حق پر ہیں اور جنہوں نے اس فعل کو فساد سمجھ کر انہیں چھوڑ دیا وہ بھی حق پر ہیں کیونکہ دونوں نے اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کی محمد بن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ غزوہ بنی نظیر میں جب اس طرح درختوں کو کاٹا جانے لگا تو بنو قریضہ نے آپ کو کہلا بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو فساد کو منع کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں اصلاح کرنے آیا ہوں پھر یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو کیا یہ اصلاح ہے اس پر حضور اور مسلمان متفکر ہوئے اور اللہ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی یعنی جو کچھ تم نے کاٹا اور جو کچھ چھوڑا سب اللہ کے اذن سے تھا بہر صورت واقعات کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ نے قطع اشجار کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ فوج نے محاصرے کی ضروریات سے مجبور ہو کر بلا اجازت چند درخت کاٹ لیے تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اس بنا پر صحیح قرار دیا تھا کہ درخت کاٹنے والوں کی اصلی نیت تخریب اور فساد کی نہ تھی بعض فقراں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ جواز صرف اسی موقع کے لیے تھا اور اس خاص حکم سے عام جواز نہیں نکل سکتا کہ جب کبھی جنگی ضروریات پیش آئیں تو دشمن کے درختوں کو کاٹا اور جلا دیا جائے چنانچہ امام اوزائی لیس اور ابو سورا اسی طرف گئے ہیں لیکن جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ اہم جنگی ضروریات کے لیے محض حسب ضرورت ایسا کرنا جائز ہے رہا تقریب اور غارت گری کی نیت سے کرنا تو اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر سب متفق ہیں علامہ ابن جریر نے اوزائی اور لیس کو جواب دیتے ہوئے لکھا ہے ترجمہ ممانعت تو دراصل عمدن تقریب کی کی گئی ہے بخلاف اس نقصان کے جو دوران قتال میں ان کو پہنچ جائے جیسا کہ طائف پر منجنیق سے سنگ باری کرتے وقت ہوا امام احمد بھی یہی کہتے ہیں یہ ایسے مواقع پر ہو سکتا ہے جبکہ کاٹنا اور جلانا بالکل ناگزیر ہو ورنہ بلا ضرورت نہیں جلانا چاہیے اس قسم کی ناگزیر تباہ کاری پر کسی طرح اعتراض نہیں کیا جا سکتا موجودہ زمانے کے قوانین نے جنگ میں بھی محاصرے کو مؤثر بنانے اور محصورین کو درختوں اور عمارتوں کی آڑ میں پناہ لینے سے روکنے کے لیے درختوں کو کاٹنا عمارتوں کو توڑنا حتیٰ کہ بستیوں تک کو جلانا جائز رکھا گیا ہے پوائنٹ نمبر سکس مسلح کی ممانعت دشمن کی لاشوں کو بے حرمت کرنے اور ان کے اعضاء کی قطع برید کرنے کو بھی اسلام نے سختی سے منع کیا عبداللہ بن یزید انصاری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوٹ کے مال اور مثلہ قطع اعضاء سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوجوں کو بھیجتے وقت جو ہدایات دیا کرتے تھے ان میں تاکید فرماتے بد عہدی نہ کرو غنیمت میں خیانت نہ کرو اور مسلح نہ کرو پوائنٹ نمبر سیون قتل اسیر کی ممانعت فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جب شہر میں داخل ہونے لگے تو فوج میں اعلان کرا دیا تھا کہ کسی مجروح پر حملہ نہ کیا جائے کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ امان میں ہے حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ ایک اسیر کو قتل کریں اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو اس کی تو اجازت نہیں دی البتہ یہ حکم دیا ہے کہ جو قیدی گرفتار ہو کر آئیں ان سے یا تو احسان کا برتاؤ کرو یا فدیہ لے کر رہا کر دو پوائنٹ نمبر ایٹ قتل سفیر کی ممانعت سفرا اور قاصدوں کے قتل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا مسلمہ قذاب کا قاصد عبادہ بن الحارث جب اس کا گستاخانہ پیغام لے کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا اسیران جنگ کے متعلق اسلام کا عمومی قانون ہے لیکن اسلامی حکومت کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ اگر اسلام کے شدید دشمن یا وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں پر سخت ظلم و ستم کیے ہوں یا وہ آئمہ و فساد جو کسی فتنہ عظیم کے اصل ذمہ دار ہوں کبھی جنگ میں ہاتھ آ جائیں تو وہ ان کے قتل کا فیصلہ صادر کر دے جس طرح مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معید کو قتل کرایا اس معاملے میں اسلامی حکومت جو بھی کچھ کرے گی بے لاگ طریقے سے کرے گی مجرمین جنگ پر مقدمہ چلانے کا ڈھونگ وہ کھڑا نہیں کرے گی جس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد اتحادی سلطنتوں نے کیا اسی اصل سے فقہ نے یہ جزیہ نکالا ہے کہ جب کوئی شخص اسلامی سرحد پر پہنچ کر بیان کرے کہ میں فلاں حکومت کا سفیر ہوں اور حاکم اسلام کے پاس پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں تو اس کو امن کے ساتھ داخلے کی اجازت دی جائے اس پر کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اس کے مال و خدم و حشم حتیٰ کہ اسلحے سے بھی تعرض نہ کیا جائے سوائے صورت میں کہ وہ اپنا سفیر ہو نہ ثابت نہ کر سکے بعض فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ کر زنا اور چوری بھی کرے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی پوائنٹ نمبر نائن بد عہدی کی ممانعت غدر نقص عہد اور معاہدین پر دست درازی کرنے کی برائی میں بے شمار احادیث آئی ہیں جن کی بنا پر یہ فعل اسلام میں بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے عبداللہ بن امرو سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے گا اسے جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی حالانکہ اس کی خوشبو چالیس برس کی مسافت سے بھی محسوس ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن امرو سے مروی ہے چار خصلتیں ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا ایک یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے دوسرے یہ کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے تیسرے یہ کہ جب معاہدہ کرے تو اس کو توڑ دے چوتھے یہ کہ جب جھگڑے تو گالیاں دے ایک اور حدیث میں ہے ہر غدار اور عہد چکن کی بے ایمانی کا اعلان کرنے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اس کے غدر کا ہم قدر ہوگا اور یاد رکھو کہ جو سردار قوم غدر کرے اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے ایک مرتبہ امیر معاویہ بلاد روم پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ حالانکہ ابھی معاہدہ صلیح کی مدت ختم نہ ہوئی تھی امیر معاویہ کا ارادہ تھا کہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیں مگر ایک صحابی امرو بن امبسا نے زمانہ صلح میں جنگ کی تیاری اور سرحدوں کی طرف فوج کی روانگی کو بھی بد عہدی سے تعبیر کیا اور امیر کے پاس دوڑتے ہوئے اور یہ پکارتے ہوئے پہنچے کہ اللہ اکبر وفا اللہ غدر معاویہ نے سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کسی کا قوم سے معاہدہ ہو اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہ کرے تا وقت ہے کہ اس کی مدت گزر نہ جائے پھر اگر خیانت کا خوف ہو تو برابری کو ملحوظ رکھ کر اس کو ختم معاہدہ کا نوٹس دے دے پوائنٹ نمبر ٹین بد نظمی اور انتشار کی ممانعت اہل عرب کی عادت تھی کہ جب جنگ کو نکلتے تو راستے میں جو ملتا اسے تنگ کرتے اور جب کسی جگہ اترتے تو ساری منزل پر پھیل جاتے تھے یہاں تک کہ راستوں پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا دائیہ اسلام نے آ کر اس کی بھی ممانعت کر دی ایک مرتبہ جب آپ جہاد کو تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے پاس شکایت آئی کہ فوج میں عہد جاہلیت کی سی بد نظمی پھیلی ہوئی ہے اور لوگوں نے منزل کو تنگ کر رکھا ہے اس پر آپ نے منادی کرا دی کہ جو کوئی منزل کو تنگ کرے گا یا راہگیروں کو لوٹے گا اس کا جہاد نہیں ہوگا ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ تمہارا اس طرح وادیوں اور گھاٹیوں میں منتشر ہو جانا ایک شیطانی فعل ہے ابو سالبہ خوشنی کا بیان ہے کہ اس کے بعد یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب کے سب نیچے آ جائیں گے پوائنٹ نمبر الیون شور و ہنگامے کی ممانعت عرب کی جنگ میں اس قدر شور و ہنگامہ برپا ہوتا تھا کہ اس کا نام ہی وغا پڑ گیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی عربوں نے یہی طریقہ برتنا چاہا مگر دائیے اسلام نے اس کی اجازت نہ دی ابو موسیٰ اشری روایت کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور جب کسی وادی پر پہنچتے تھے تو زور شور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے اس پر حضور نے فرمایا کہ لوگوں وقار کے ساتھ چلو تم جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ غائب وہ تو تمہارے ساتھ ہے سب کچھ سنتا ہے اور بہت ہی قریب ہے